صورت الانفال آیت چار اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم مال غنیمت میں جھگڑا نہ کرو اور ایسے پکے اور کامل مومن بنو جو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں آپس میں صلاح صفائی سے رہیں ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا نہ ڈالیں اپنے جذبات اور اپنی رائے پر نہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلیں اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام سن کر ان کا ایمان و یقین مضبوط ہو نماز کے مکمل پابند ہوں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کریں اسی کے نام پر مال و دولت خرچ کریں ایسے ایمان والوں کے لیے بڑے بڑے درجات مغفرت اور عزت والی روزی کا وعدہ ہے اسباب مغفرت کا بیان و مغفرتوں و رزق کریم